حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ قضاء حاجت کے لیے دور تشریف لے گئے پھر واپس آ کر وضو کے لیے پانی طلب فرمایا اور وضو کیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین سو بتیس